اس طرح اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اور انہوں نے اس کا کہنا مان لیا حقیقت یہ ہے کہ وہ سب گناہکار لوگ تھے